حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نر سینگو والا مینڈا قربان فرمایا جس کی ٹانگیں سیاہ تھیں منہ اور پیٹ بھی سیاہ تھا اور آنکھیں بھی سیاہ تھیں یعنی باقی سفید تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچانوے